حضرات گرامی چوبیس ستمبر کو پاکستان تحریف تحریک انصاف کے صدر جاوید ہاشمی نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ بیان دیا کہ نامو سے رسالت کے تحفظ کا قانون غلط تھا میں آپ سے پوچھتا ہوں غلط ہے بتاؤ بھائی یہ بیان یہ بیان غلط ہے یا قانون غلط ہے بیان غلط ہے جاوید ہاشمی کی یہ بکواس ہے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا یہ امریکی اور یہودی ایجنڈا نہیں چلنے دیں گے کیا خیال ہے بھائی چلنے دیں گے ان شاء اللہ عزیز یہ نامو سے رسالت کے تحفظ کا قانون کل بھی تھا آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا جو انگلی حضور کی طرف اٹھے گی وہ کاٹ دی جائے گی ختم نبوت ختم نبوت میرے محترم دوستو جیسے حضور کی شان اقدس میں دریدہ دہنی آپ کی شان میں گستاخی ناقابل برداشت ہے ایسے ہی تحفظ ناموس رسالت کے قانون کے خلاف بھی دریدہ دہنی ناقابل برداشت ہے